سوء این اللہ كان عفوا قدیر تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا کہ وہ اپنا قضیہ حاکم کے سامنے پیش کرے لیکن اس آیت کریمہ میں اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے اس لیے اگر تم بھی قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ کھلے اور پوشیدہ سب کچھ کو جانتا ہے وہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور تمہیں اس کا اچھا سے اچھا بدلہ دے گا امام احمد اور امام مسلم نے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے